ثم ثم ثم نظر عبس وبسر ادبر واستكبر پھر اس نے دیکھا پھر اس نے پیشانی سکیڑی اور برا سا منہ بنایا پھر اس نے پیٹ پھیر لیا اور تکبر کیا